جب پیشوا لوگ اپنی اتباع کرنے والوں سے اظہار برات کر دیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام ہی اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن مشرقین کے لیے وعید بیان کی گئی ہے اس دن مشرقین کے باطل معبودان جنہیں پوجا گیا تھا جب عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو اپنی پرستش کرنے والوں سے برات کا اظہار کریں گے اور تمام رشتے کٹ جائیں گے جن کی بنیاد پر وہ جمع ہوتے تھے کوئی معبود بنا تھا اور کسی نے اس کی پرستش کی تھی